چاچا واہ کیا بات اس ہیں پرشیوں کے عرش کے چمکے ہیں رہے ہیں سی جن کی ہے وہ شمش تشریف لا رہے ہیں یہ آج کاگے کی شادی ہے عرش کیوں جمع یہ آج کاگے کی شادی ہے عرش کیوں جمع لو دے زمین کو لو دے سرما نے

واہ کیا بات اس مہینے کی مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے ایک کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے وہاں جا اس مہینے نے بھی وہاں جاتا اس مہینے نے مہینے مہینے وہاں جا اس میں چوپ سے اپیم جہاں جگم گانے آئے ہیں چوپک سے اپیم جہاں جگم گانے آئے ہیں سے اپنی یہ کوچے بسانے آیا ہے محب سے اپنی یہ کوچے بسانے آیا ہے نسیم فیض سے خوشے کھلانے آیا ہے نسیم فیض سے خوشے کھلانے آئے ہیں کرم کی اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں کرم کی اپنی بہار سارے دکھانے آئے ہیں یہی تو سو سے وہ تو جگانے ہیں یہی تو سو سے وہ جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہو کو ہنسانے آئے ہیں کیا بات اس اس مہینے واقع کیا گیا تھا اس بنگل میں صبح سے شبی پر دور ہے زمانہ صبح سے شبی جادر پردہ اٹھا گیا کس کا صبح سے شب شماد پردہ اٹھا گیا کس کا صبح سے شب شلادر آئی نئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا آئی نئی حکومت نئی نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا سب سے شب شملا عالم نے رنگ بدلا سب سے شب شملا جگ جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگ جما رہے ہیں قسمت چمک اٹھی گئے نیا اجالا سب شیشا نیا اجالا سب شیشا کعبے کی چھ جھلا کہ چھ جا سو گا سب سے شدید لادا سرجلی میں تھی ایوالا چا اسے سر میں تھی چمک دمک سے آدم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بم چمکا سبشیش شب شیلا میرے بھی بات چمکا سبشیش شب شیلا چمک تجھ سے پاتے سفر پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سفر پانے والے میرا دل بھی چمکا کے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا کے چمکانے والے ہر نہیں دیکھ کر اپنے راہ مقبرہ راستہ نہیں دیکھ کر بل بدو بردوں پر بھی برسا سے تو سر بردوں پر بھی برسا سے بلب اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے بل بلا تن سند بللہ بلا سن شہ ہے بل بلہ تل سی ہے بل بلہ تل سی ہے بل بلہ تل سی ہے بل بل میرے چشمے چھپ جانے والا میرے چشمے جانے جے تو زندہ ہے تو زندہ ہے بل زندہ ہے بل میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں یوں ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں یوں ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں یوں ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جلد جانے والے پڑے پاک ہو جائے جلد جانے والے نشا بنا ان کو دولا بنا ان کو نشا بنا ان کو دولا بنا ان کو ہے عرش تک یہ شہرہ صبح شبے لادہ

رحمت باری ہے باروی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باروی تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بالمی تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے باری تاری کے دل کو کٹاری ہے بار ہمیشہ نے غلاموں کے دل کی ٹھنڈے ہمیشہ سونے غلاموں کے دل کی ٹھنڈے چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارمی تاری چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارمی تاری خدا کے فضل سے ایمان میں ہم خدا کے فضل سے ایمان لے گئے ہم پورے ہماری روح میں ساری ہے بال تاری ہماری روح میں ساری ہے بال تاری تمام ہو گئی نیلا دے امبیا کی خوشی تمام ہو گئی نیلا دے امبیا کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے بار کیا بات اس وہاں کرتا خدا دنیا کے سامان میں تم آرام شیکر کرتا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں روشنی پھیلی ہوا

مہینے کیا کیا مہی روا کیا کیا کرا اس مہینے